کھلا رہ گیا جو کھلا تو کھلا تھا کھلا رہ گیا میرے بغداد شاہ یہ تیرا میں کدا میرے بغداد شاہ یہ تیرا میں کدا جو کھلا تو کھلا تھا کھلا رہ گیا بھیڑ بڑھتی گئی بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے اور ساگر بھرا کا بھرا گیا نارے تکبیر نارے رسالت مسل کے حضرت اور بھرا کا بھرا رہ گیا اور ساغ بھرا کا بھرا رہ گیا اور بھرا کا بھرا رہ گیا کہہ دیں سبحان اللہ اور بلند آواز سے ہاتھوں کو اٹھائے کہہ دیں یا رسول اللہ جو کہہ دیں سبحان اللہ جو تمہیں بھا گیا مرتبہ پا گیا جو تمہیں بھا گیا مرتبہ پا گیا دیکھتے دیکھتے ہر طرف چھا گیا دیکھتے دیکھتے ہر طرف چھا گیا جو تمہاری نظر جو تمہاری نظر سے گرا با خدا جو تمہاری نظر سے گرا با خدا وہ گرا تو گرا تھا گرا رہ گیا زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ واہ واہ واہ واہ اور ایک شیر سنے نارا تھوڑا کم لگائیں وقت کم ہے میرے پاس میں کچھ شیر سنا دوں کہتے سبحان اللہ چاند کو کتنے لوگوں نے دیکھا ہے ذرا جلدی ساتھ اٹھا کے بتایا چاند کو اپنے ذہن میں رکھے اور میرا شیر حسینی میاں گپا کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں سنے کہ چاند روشن ہوا اور کہنے لگا روشن ہوا اور کہنے لگا کون مجھتا ہنسی ہے بتاؤ ذرا کون مجھتا ہنسی ہے بتاؤ ذرا کون مجھتا پیڑ بتاؤ ذرا روح بغدا دشا روح بغدا دشا سے جو پردہ ہٹا روح بغدا دشا سے جو پردہ ہٹا روح بغدا دشا سے جو پردہ ہٹا وہ چھپا تو چھپا چھپاتا چھپا واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ واہ نارے تک نعرے سالت مسلک اعلی آلہ حضرت فیضان بغدادی شاہ بابا وہ چھپا تو چھپاتا چھپا رہ گیا وہ چھپا تو چھپاتا چھپا رہ گیا اور ہمارے بیچ عرب شریف سے ایک معزز شخصیت تشریف لائی ہے میں ان کے حوالے سے ایک شیر پڑھ رہا ہوں اپنے پیرو مرشد کی بارگاہ میں اور دشمنوں کو کھلا چیلنج سرزمین سے سنے یوں تو کی دشمنوں نے بڑی سازشیں تو کی دشمنوں نے بڑی سازشیں اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں جس کو تاجو شری زمانہ کہے جس کو تاج شری زمانہ کہے جس تا جو شریا زمانہ کہے جس کو تاج شریا زمانہ کہے جس کو تاج شریا زمانہ کہے یوں تو کی دشمنوں نے بڑی تازشے اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں اور گھٹانے جس کو تاجو شریعہ دمانا کہے جس کو تاجو شریا دمانا کہے جس کو تاجو شریعہ دمانا کہے وہ بڑا تھا بڑا تھا بڑا نارے سر مسل کے حضرت عشق محبت عشق محبت بستی بستی کریا کریا علماء اہل سنت سادات کرام سبحان اللہ دوبارہ سنیں گے کیا سنیں گے کیا ارے ذرا زور آواز سے بولیں اتنی زور سے بولیں گے اگر کوئی دشمن پیچھے سے سن رہا ہوں تو آپ کی آواز سن کے اور دور بھاگ جائے کہنے ہاتھوں کو اٹھا کے رسول اللہ یوں تو کی دشمنوں نے بڑی سازشیں اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں یوں تو کی دشمنوں نے بڑی سازشیں اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں اور گھٹانے کی ہوتی رہی کوششیں جس کو تاجو شریا دمانا کہے جس کو تاجو شریا دمانا کہے جس کو تاجو شریا دمانا کہے وہ بڑا تھا بڑا کا پورا وہ بڑا تھا بڑا کا بڑا رے گیا وہ بڑا تھا بڑا کا بڑا رے گیا وہ بڑا تھا بڑا کا بڑا رے گیا جس کو تاج شریا زمانہ کہے وہ بڑا تھا بڑا کا بڑا رہ گیا وہ بڑا تھا بڑا کا بڑا رہ گیا اور یہ بھی شیر کہ غوث و خواجہ مجاہد کے فیضان سے تو خواجہ مجاہد کے فیضان سے غلی عشق احمد رضا خان سے غص خواجہ مجاہد کے فیضان سے غلی عشق احمد رضا خان سے تے غلیش دے رضا خان سے سارے کے چہرے چمکنے لگے سارے سنی کے چہرے چمکنے لگے اور وہاں بھی سڑاتا بس میں ایک مطلب پڑھ رہا ہوں سنے میں رضوی ہوں مجھے نغمہ سناتا جو شریعہ کا میں رضوی ہوں مجھے نغمہ سناتا جو شریعہ کا بہت اچھا لگے ہے تز کرا تاجو شریعہ کا بہت اچھا لگے ہے تز کرا تاجو شریعہ اسی سے جان لیجیے میں تبادا جو شریا کا کہ دادا جان ہے احمد رضا تاجو شریا کا کہ دادا جان ہے احمد رضا تاجو شریا کا شیر سے قبل ایک شیر میں حضور حسینی میاں صاحب کے حوالے سے ان کا جو کردار ہے سنے کوئی ٹی وی کرے ہائے اگر میں سچ بول رہا ہوں تو کوئی خاموش نہیں رہے گا کوئی ٹی وی کرے جائز مگر رضوی نہ مانیں گے کوئی ٹی وی کرے جائز مگر رضوی اگر آپ کا بھی یہی اعلان ہے تو ہاتھوں کو میں بند کر کے میرے ساتھ کہیے کوئی ٹی وی کرے جائز مگر رضوی ایسے ہاتھ ہلائیں کوئی ٹی وی کرے جائز مگر رضوی نہ مانیں گے کوئی ٹی وی کرے جائز مگر رویلا مانیں گے کہ ہم تو مانتے ہیں فیصلہ تاجو شریعہ کا کا آخری شیر میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اعلیٰ حضرت سے محبت کا دم بھرتے ہیں مگر حضور تاج شریعہ کے گستاخ ہیں ایک شیر ان کے لیے رضا سے پیار کا ہاں رضا سے پیار کا دعویٰ تو اختر سے حسد کیوں ہے رضا سے پیار کا دعوی تو اختر سے حسد کیوں ہے رضا سے پیار رضا سے پیار کا دعوی تو اختر سے حسد کیوں ہے وہی ہوگا رضا کا جو وہی ہوگا رضا کا جو وہی ہوگا رضا کا جو جو شری وہی ہوگا رضا کا جو آتا جو شری بھی ہو مجھے نغمہ سناتا جو شری کا بہت اچھا لگے ہے تز کے راتا جو شری کا کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ظلم کو صبر کی تلوار سے ڈر لگتا ہے کفر کو حیدر کرار سے ڈر لگتا ہے اور اس لیے دیو کا بندہ نہیں آتا ہے ادھر اس کو تو سرکار سے ڈر لگتا ہے اس لیے دیو کا بندہ نہیں آتا ہے ادھر اس کو تو اظہری سرکار سے ڈر لگتا ہے حضرات وقت نظامت کا نہیں ہے بس یہ شعر سنیے کہ تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے تعلق کس سے ہے کس کا عقیدہ بول دیتا ہے ہے کس کے نام کا سجدہ مسلح بول دیتا ہے اور کسی کو بھی سمجھنا ہو تو میرا مشورہ مانو رضا کا نام لے لو اس کا چہرہ بول دیتا ہے رضا کا نام لے لو اس کا چہرہ بول دیتا ہے اور سراپا موجزہ ہے مستفا کی ذات بابرکت